انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہادت شہید کے لیے ہر گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا سوائے قرض کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سوائے قرض کے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے